کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے خود اللہ عمد الجلال کا مبارک شاد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے وہ اسلام علیکم نعمہ واہرت و اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے پھر کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے اللہ تعالی وقت پر ہر نعمت کی قدر دانی کی توفی نصیب فرمائے ہاں یہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے کہ موت کے بعد ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے فرمائے یہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب فرما رکھا ہے سو درجہ یہی ہے کہ ایک آدمی ایک گھنٹے میں ایک ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے دن میں چوبیس ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے پھر ہماری زندگی کے کتنے سانس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہاں پر بیٹھے ہیں نا ہمارے بزرگ فاروق صاحب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن ہمارا سانس یہ ہر وقت سفر میں ہے یاد رہا ہے بھائی کہیں لگے سانس کبھی سانس نہیں لیتا یار کا ہم آرام بھی کر رہے ہیں سانس چل رہا ہے یا رکھنا اس نے اپنی دوڑ لگا رکھی ہے رہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو حضرت حکیم الامت حضرت خان بھی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس کتنا قیمتی کہ موت کے بعد ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں کہ مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے یہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیب فرما رکھا ہے میں ایک ہسپتال میں گیا وہاں بعض مریضوں کو سانس کی نالیاں لگی ہوئی ہیں پھر مجھے اندازہ ہوا کہ سانس لینا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ان ہمارے بھائیوں سے پوچھیں جن کے لیے سانس لینا مشکل ہے یار کام اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ گاہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے یا ہم اے بھائی کہیں لگے ہم پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لیں پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لیں ایک ناخن کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ایک ناخن کی یا رکھنا ہم قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جو منڈی میں ملے دنیا میں کوئی ایسی منڈی ہے کہ رب کی بنائی ہوئی انگلی مل جائے رب کی بنائی ہوئی آنکھ مل جائے یہ نہیں مل سکتی یار کہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرما رکھی ہے یہ لیے کہتے ہیں زبان پر کوئی نہ شکری کا کلمہ نہ پائے یا رکھنا این پریشانی تکلیف میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اربوں بے شمار نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں آقا ہم کمزور بہت ہیں یا رکھنا بڑا سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو ایک ہلکا سا کانٹا پیر میں چپ جائے وہ اچھڑ کر پڑتا ہے یا رکھنا ساری پہلوانی باہر نکل آتی ہے رکھنا یہ ہے آپ دیکھ لیں کمزور وہ خلق قل انسان ضعیفہ انسان کو ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے یار رکھ رہا بہت کمزور ہم تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور ان کی مدد اور نصرت کے محتاج یار رہا ہوں محر اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نیک اساتذہ اکرام علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں فجر کی نماز سے پہلے حضرت لہو رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس پڑھ کر سناتا ہوں اللہ والوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے اللہ آج مجلس کا عنوان تھا آج مجلس کا عنوان تھا سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان ہاں، آئیے تھا کون سا انسان سونا ہوتا ہے سونا انسان کون ہوتا ہے یار کا اللہ سبحان مفہوم یہی ہے تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان پھر میں نے سارے مضمون کو خلاصہ نکال کر رکھ کر رہا ہوں رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو جائے گا ہاں الحمد یہ ایسی پیاری بات یہ ہے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو جس کا اندر سونا ہو جائے گا یہ ہمارے طلباء شیشہ ورت دیکھتے رہتے ہیں چلو کبھی کبھی دیکھ لیا کریں جمعے کو دیکھ لیا کوئی حرج نہیں لیکن روز دیکھنے کی ضرورت نہیں آ رکھنا ہاں اپنے اندر کو بھی دیکھ لیا کریں یار کہاں کہ سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے کہ سونا انسان کون فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے بھرا ہوا ہو صحابہ کرام اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو دل میں کسی کا حسد نہ ہو کینہ نہ ہو بوجھ نہ ہو اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو فرمائے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے یار بات یہ اندر کی بیماریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں یار کہاں مثلاً آپ دیکھ لیں یہ حسد کی بیماری ہے ایک جڑنے کی بیماری یہی بیماری دل کو لگ جائے تو دل کو جلائے رکھتی ہے یا رکھنا ہے یہ حسد کی بیماری یہ اندر کا چولہا ہے یا رکھنا ہاں باہر چاہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر چولہا جل رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے بعض دفعہ یہ آپ دیکھ لیں یہ بعض دفعہ بڑے اچھے اچھے ماحول میں بھی یہ بیماری سرائے کر جاتی ہے آگاہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں آ جاتی ہے کاروبار میں آ جاتی ہے دفتر کے ماحول میں آ جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے میں راستے میں جا رہا ہے ایک رکشے کے پیچھے جملہ لکھا ہوا اچھا جملہ لکھا ہوا کہ جملہ کہ سڑیا نہ کر سڑیا نہ کر دعا کر سڑیا نہ کر دعا کر سڑنے کی کیا ضرورت ہے جلنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آپ بھی جھوڑی پھیلا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہے اللہ نے کسی کو غریب بنا رکھا ہے کسی کو امیر بنا رکھا ہے یہ نظام کو چلانے کے لیے نے تقسیم کر رکھی ہے ہاں، غریب کو کہا کہ امیر کی خدمت کریں اور امیر کو فرمایا گیا کہ یہ غریب مزدور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیں یار ہاں اللہ یہ اللہ نے اصل امیری غریبی کا پتہ اوپر چلے گا یا رکھا اللہ میں مرتبہ سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تو ہمارے ایک طالب علم مجھے لے جا رہے بھائی سعد کہنے لگے یہ قبرستان ہے یہاں بادشاہ بھی دفن ہیں اور یہاں پر غریب بھی دفن ہیں فرمائیں لگے قبر کی مٹی نے سب کو برابر کر دیا ہے بس یار پر میں اب یہاں پر اب یہاں امیری غریبی کا میرا کروں اللہ پاک کی بارگاہ میں امیر وہ ہے جو رب کو خوش کر کر جائے یار ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو یا رکھنا ہو وہ بادشاہ نہیں حقیقت میں وہ گدا ہے یا رکھنا ہو ہاں، وہ محتاج یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں ہے یہ حسد کی بیماری جلنے کی بیماری پھر یہ اپنی بیماری کا احساس ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہاں۔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 بلکہ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی کہ یہاں ایک بھائی کی دکان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دن بھر کی ضرورت کا بندوبست کر دیا اور قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا اب اگر ان کے پاس کوئی سودا خریدنے کے لیے آتا یہ گاہک کو خود کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خرید نکلی نہیں ہے آپ ان سے جا کر سودا خریدیں یہ تھی محبت کی فضا یار کہاں ہاں۔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 کر اللہ اللہ اللہ پاک کے پیارے حبیث اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے ان کو سینے سے لگا لے تو میرا کروں آپ کا ایک پیارا نورانی طریقہ نور سے بھرا ہوا رش و ہدایت سے بھرا ہوا یاد ہاں وہ آپ کو یہاں بھی چمکائے گا اور آخت کی ہمیشہ ہی خوشی میں پہنچائے گا کہاں قدم قدم پر رہنمائی رکھ رہا دائیں بائیں کے ناول وغیرہ نہ پڑھا کریں یا افسانے ان کے یہ فرضی میں اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں حدیث ہی پڑھیں اللہ پاک کے پیارے حبیث آپ کی سیت طیبہ کو پڑھیں صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں جو رش و ہدایت سے بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی یہ فتنوں کا دور ہے یا رکھنا ہے یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں نہ دیکھا کریں بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کس طرح زہر ڈالتے ہیں یہ کرتا رہتا ہوں یہ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتے ہیں انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتے ہیں کون فٹنا کہاں پر زہر ڈال رہا ہے یہ ہمارے چٹائیوں کے طلبا آپ کو بتلائیں یاد رکھنا ہے یہ آپ کے ایمان پر کہاں ڈاکہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے سے کچھ مہمان نوجوان ملنے کے لیے آئے ہے کہتے ہمارے علاقے میں قادیا نہیں اس نے یہ پرچی پر سوال لکھ کے دیے ہیں میں کہا اللہ کے بندو آپ ان سے بات نہ کریں یا رکھنا تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنی میں آپ ہزار شکر کریں کہ اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت اللہ نے اپنے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دامن سے وابستہ کر رکھی ہے ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے ہاں ہم ساری زندگی کے کروڑوں خربوں سال سجد میں پڑے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں یہ قادیانی یعنی یہ ان کی مت ماری گئی یا رکھنا تھا یہ ہمارے پنجابی کا مقولہ رب رس سے تو مت خود سے جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے یا رکھنا اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن کو چھوڑ کر یہ کس کے پیچھے لگ گئے یا رکھنا کچھ تو ہوش کرنا خون لے یا رکھنا لگا رہا مرزا قاضی یہ قاضی میں یہ ابھی طلبا سے بھی رکھ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں وہ اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنی مبارک زندگی کو پیش کرتے ہیں ہاں اللہ پاک کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے اپنی پیاری مبارک زندگی کو پیش کیا فقط تو فی عمرہ میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے بچپن تمہارے اندر جوانی تمہارے اندر اب چالیس سال کی مبارک عمر میں مجھے بڑھاپا چھو, رہا ہے کہیں تو پوری زندگی میں کہیں کوئی اشارہ کرو تم یا رکھنا ہے تمام مشرقین نے بیک زبان کہا کہ ہم نے اس پوری زندگی میں آپ کی ذات اقدس میں سوائے سچائی کے سوائے امانت داری کے سوائے شرافت کے کوئی اور چیز دیکھی نہیں یار ہے یہ تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یار رکھ ہاں ہاں, ہاں،, ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدم قدم پر رہنمائی رہا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے یہ اندر سے کتابیں لے کر آئیں شریف ابو شریف یہ سب کتابیں لے کر آؤ جلدی سے رہیں دو جو حدیث شریف کی کتاب ہے تاکہ میں آپ کو دکھلاؤں یا لگ رہا حضور کے سینہ تر کا نور کا یہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کا ایک ایک حرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کا نور ہے رات کو تراوی میں قرآن پاک سنتے ہیں جن کا لقب امی تھا امی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور پھر آپ کے سینہ اتر سے کتنا پیارا نور قرآن پاک آپ پڑھیں دل ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے یہ حدیث شریفی کتاب ہے یار نہلم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں یہ ترمی شریف یہ حدیث شریفی کتاب یار ہے یہ بخاری یہ مسلم شریف ہے یہ سنن ابو داؤ شریف یہ بخاری شریف ایک جلد ہے دوسری جلد یار ہے یہ بخاری شریف یہ ہے یہ ہے کتابیں یہاں رکھنا یہ حضور کے سینہ اثر کا نور ہے نور یار کا ہاں الحمد للہ اب میں پڑھوں یار یہ قدم قدم پر نور ہے جہاں سے آپ کھولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اثر کا نور ہے الحمد قدم قدم پر رہنما یار کا ہاں پہلی حدیث یا یارحم حضور کی ایک ایک مبارک ادا محفوظ ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے مجھے اللہ نے توفیق برش رکھی ہے الحمد اللہ طلبا الحمد اللہ یہ حدیث شریف کتابیں اللہ نے پڑھانے کی بھی ساتھ برش رکھی ہے الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہے یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا نور یار کہاں کبھی کبھی طلباء سے محبت سے رکھ کر دیتا ہوں حدیث شریف صرف پڑھنے کی چیز نہیں پینے کی چیز ہے شربت ہے یہ اندر داخل کرنے کی چیز ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ نے کیسے حفاظ فرمائی اے آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ایک ایک حدیث شریف حضور کی ختم میں کی دلیل ہے ہاں اللہ تعالیٰ ایک ایک ادا محفوظ ہے یار کہاں قضاء حاجت سے لے کر بیت الخلاء جانے سے لے کر بیت اللہ شریف تک قدم قدم پر رہنما رکھنا تھا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پڑھیں تو ان کو پڑھیں اللہ پاک کے پیارے حبیث وسلم آپ کی سیت طیبہ کا مطالعہ کیا کریں صحابہ کرام کے واقعات کا مطالعہ کیا کریں ہاں۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے ہیں اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے رہتے ہیں تو صحابہ کرام کے واقعات وہاں سناتے تو بچوں بچوں کو ہی بٹھا لیا کر یار میں مکہ مکرمہ میں تھا مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں تو وہاں پر ہمارے شیخ عالمگیر صاحب ہیں جدہ میں ہوتے ہیں بڑی عمر کے بزرگ ہیں ساٹھ سال قریب ان کے اپنے وہاں پر ہوٹل بھی ہیں مکہ مکرمہ میں ان کے ہوٹل اللہ تعالیٰ جو بیچارے بڑی محبت سے وہ وہ حالانکہ بوڑھے آدمی بزرگ بیچارے بڑی محبت سے اپنے ہوٹل کا کھڑا لے کر آتے <laughs> تو دسترخوان پر کھانا لگا رکھا ہے تو ایسی وہ محبت وہ محبت سے ایک محبت سے ایک بھائی وہ کھانا دے رہے وہ وہ کوئی کھانا وغیرہ دیتے وہ آگے پھر دوسروں کو دیتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر میں الحمد للہ یعنی آپس میں یہ محبت کا منظر کوئی اس کو کھانا کھلا رہے ہیں کوئی اس کو دے رہے ہیں کوئی اس کو دے رہے ہیں تو یہ ہمارے بھائی آتی کے والد صاحب وہ سعودی عرب کے کمپنی کے بڑے یعنی بڑے بڑے انجینئر ہیں وہاں پر وہ جوش میں اگر کہ ان بچوں کو پاس بٹھاؤ ساری باتیں کتابوں سے نہیں ملتی قدموں ہی ملتی ہیں یار ہاں یہ اپنے اپنے بزرگ قدموں میں یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر رہنمائی یہ حدیث شریف کی کتابیں ہیں یہ آپ نے دیکھ لی ہے نہیں یاد رکھنا ہے یہ اللہ پاک کے یہ تو چند ایک یہ سیاہ سیتا ان جیسی پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں حضور کی ایک ایک ادا محفوظ یاد رکھنا ہاں۔ اللہ میں عرض کرتا رہتا ہوں دیکھو ہمیں بھوک لگتی ہے اللہ نے ہر قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں پیاس لگتی ہے قسم قسم کے مشروبات یہ مشروبات کو ہم نے تیار کیے ہیں یہ سب رب کی دی ہوئی نعمتیں تہیا رکھنا ہم تو بس ٹوکری اٹھانے کی ملے تہیا رکھنا ہے یہ جتنے پھلوں کے مشروبات بنتے ہیں یہ زمین میں کس نے اگائے ہیں یار یہ نعمتیں کس نے نے اللہ بھر رکھی یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں یار ہم تو بڑے ٹوکری اٹھانے کی قیمت لیتے ہیں وہاں ٹوکری میں بھر کر آم لے اور منڈی میں پہنچا دی آپ نے جا کر خرید لیے لیکن ان آموں میں رس پیدا کرنے والے مٹھاس پیدا کرنے والے کون وہ اللہ پاک کی پیاری ذات ہے یار الحمد للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو اپنے ایمان ہم راستے میں ہیں منزل نہیں رہ ہے چاہے آپ دفتر میں ہوں دکان میں ہوں ہم راستے میں ہیں منزل ہر روز نظر نکل رہے ہیں ار اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہم دنیا میں کس لیے آئے ہم دنیا میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں بڑا آسان ہے نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے روزہ رکھ لیا اللہ میاں خوش ہو گئے زبان سے سچ بول لے اللہ میاں خوش ہو گئے دین کی بات محبت سے سن لی اللہ میاں خوش ہو گئے اب مجھے اندازہ گرمی کے موسم میں ہمارے بزرگ بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے یہ کون سی چیز یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کرائی ہے کہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہم یہ گھر نہیں یہ راستے کا پڑاؤ ہے یار کہاں ہے ہم سفر میں ہیں یار ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اے اس سکول کے قریب سے گزر ہے بارہ بجے بارہ بجے قریب چھٹی ہوئی بچوں نے زور سے آواز لگائی چھٹی چھٹی یار کہاں اللہ والوں کی تو بڑی گہری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 دلیل پیش کی خدا کے بندوں دلیل کا مطلب سمجھے دلیل کسے کہتے ہیں دلیل کا منع ہوتا ہے رہنمائی یا رکھنا دلیل کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے رہنمائی دلیل وہ ہوگی جو خدا تک پہنچا دے یارک رہا جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچا دے جو اللہ پاک کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم میں قدموں میں پہنچا دے وہ ہے دلیل جو صحابہ کرام کی محبت دل میں بسا دے وہ ہے دلیل جو اولیاء کرام بزرگان کے نرش قدم پر چلا دے وہ ہے دلیل باقی میرا کروں کوئی اور دلیل جو گنبد خضرا کے سائے سے آگے پیچھے کرے وہ دلیل نہیں وہ دھوکہ ہے وہ دجر ہے اور پرے بھیا رکھنا ہے وہ کہاں دلیل رکھنا ہے دلیل وہ ہے جو رب تک پہنچائے یا رکھنا ہے جو اپنے پیارے مولا تک پہنچائے اللہ پاک کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں کا غلام بنائے یہ ہے دلیل یاد رکھ رہا ہوں باقی تو دجل ہے دھوکہ ہے فریب ہے یاد رکھنا یہ فٹنوں کا دور ہے یاد رکھنا اللہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف یہ ہے دلیل حدیث شریف کا ایک ایک حرف یہ ہے دلیل صحابہ کرام کا ایک ایک عمل یہ ہے دلیل یاد رکھنا جو ہماری آخروں کو سنبھال رہا ہے یا رکھ رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے رات وہ نوجوان کہہ رہے وہ قادین دلیل میں کہ یہ دلیل نہیں دھوکہ ہوتا ہے یا رکھنا آپ کو کیا اندازہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول ہے یہ مرزا کا نہیں یاد رکھنا ہے کچھ کچھ تھوڑے سے کوئی ہوش کے کوئی ناخل لو یا رکھنا ہے اس کے بعد اس کا کردار تو دیکھیں یا رکھنا ہوں ایک عورت بغیر نکاح کے رکھی ہوئی بانا اس کا نام پیر اس سے دبواتا شراب یہ پیتا یا رکھا ہے یہ حال ہے یا یار کچھ تو عقل سے کام لے یا نہیں ہے خود اس یہ انگریز کے زمانے میں وہاں پر جہاد جہاد جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے کیا رکھنا قوت بالکم القطالو یہ کتنی واضح نسم ہو تم پر قتال فرق کیا گیا ہے انگریز کے زمانے میں جہاد کے خلاف حرام ہونے کا فتویٰ دیا یا رکھنا جو اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کا انکار کر رہا ہے یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے پھر عرض کر دوں سادہ لفظوں میں تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ قذاب اور تجال تو ہو سکتا ہے نبی قطع نہیں ہو سکتا آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں یہ ہر جلسے میں کوشش کرتا ہوں واقعہ سنانے کی ہوں یہ میری باتیں سو بار بھی سنیں آپ ان سے تھکے نہیں یاد رکھنا کیا معلوم کہ اللہ پاک کسی ایک جملے کی برکت سے کسی بھائی کا ایمان پختہ کر دے یا رکھنا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں ابھی سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا ریاض شہر میں ڈیڑھ دو ماہ قبل یہ عمرے کے عمارے سفر پر یہ ریاض شہر یہ نجد کا علاقہ ہے نجد کا یہاں سے یمامہ کا میدان نوے یا سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا یہ وہی میدان ہے یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی عظمت عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے بارہ سو صحابہ کرام نے جامع شہاد نوش کیا اور سب یہی آرام فرما مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا قلعہ کما کیا اور جھڑکا ٹیاں ہاں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کا یہی خاتمہ کیا جا رہا ہے ہر خالب بن و... یہ وہی زمین جس نے ہر خالب بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب سیف اللہ تھا اسی زمین نے ان کے قدموں کو پوسا دیا جا رہا ہاں میں حاضر ہوا تو یہ مبارک زمین میدان میرے آنکھوں کے سامنے جا رکھ رہا ہے یہاں بارہ سو صحابہ اکرام یہاں شہید ہوئے جن میں ستر بدری صحابہ بدری صحابہ حالانکہ جنگ بدر میں صرف چودہ صحابہ شہید ہوئے اللہ نے مجھے میدان بدر میں بھی حاضری کی ساتھ بخشی وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا وہاں چودہ صحابہ کے نام لکھے ہوئے تیرہ یہاں پر شہید ہوئے ایک زخمی تھے وہ راستے میں شہید ان مجھے خبر بھی راستے میں چودہ صحابہ شہید لیکن یہاں ستر بدری صحابہ سات سو حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے بہت بڑی قربانی لگی ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب انہوں نے عجیب بات بتلائی فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں کھل گئیں جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تروتا تھا ان کے کفن بھی تروتا ہے جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں نا سب کہیں سبحان اللہ آپ حضرات شکر کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی ان جنتی ہستیوں سے یار رکھنا دائیں بائیں نہ ہو یا رکھ اللہ ہم یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں یہ جو یہ میرے کروں یہ جمعے کی مجالس ہوتی ہیں یہ خیر کی بات کہنے سننے کے موقع ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے ایمان پر پہرا دیتا ہوں یار کرانا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یار کرانا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے آپ کے پیارے صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں آقا اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ہے جنت کے راستے کو پانا یار اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے ہاں، ہاں، ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہے کہ ہم مل جل کر اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں اپنی دکان میں خوش کریں اپنے دفتر میں خوش کریں کھیتی کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے یار اللہ اللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مرسے میں داخل نہیں کروایا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 ہم بات وہی ہے اللہ دل میں